سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مر الزہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا آپ نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ انہوں نے کہا ہم تو روزے دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے ان ساتھیوں کو سوالیاں دو اور ان کے حصے کا کام بھی کرو حدیث نمبر اڑتیس سو بیانوے مسند احمد